حضرات گرامی وقار میں نے قرآن مجید برہان رشید جو اللہ کا مقدس کلام ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پندرہ تلاوت کی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور جب نبی کا حکم واضح ہو جائے آ جائے تو اس کے بعد اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس آیت کریمہ میں ایک فرقے کا رد ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے ان کے نزدیک قرآن کے بعد کوئی چیز دین میں حجت نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کی کتاب حجت ہے پورا دین صرف قرآن سے سمجھیں گے اس کے علاوہ حدیث کو نہیں مانیں گے میں ان بے وقوفوں سے کہتا ہوں بھائی نام ایسا کیوں رکھتے ہو کہ جس میں سب شامل ہوں نام ایسا رکھوں جس میں صرف آپ ہوں دوسرا شامل نہ ہو دیکھو قرآن کو تو پوری امت حجت مانتی ہے کوئی ایسا شخص ہے جو کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں قرآن کو حجت نہیں مانتا قرآن کو تو پوری امت حجت مانتی ہے آپ اکیلے کہاں سے دعوے دار پیدا ہو گئے تو نام ایسا رکھو جس میں فقط آپ ہو دوسرا شامل نہ ہو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن ہم نے ان کا نام رکھا منکرین حدیث تو اس آیت کریمہ میں پہلے اس فرقے کا رد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اس کو سائلنٹ پہ کر لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا آگے اللہ ارشاد فرمارا سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ سبیل مومنین ہے کیا اللہ فرمارا اور جو مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چلے گا مسلمانوں کا وہ راستہ جو جبل فاران سے جس کا آغاز ہوا عرب کے صحراؤں سے نکل کر دنیا کے خطے خطے میں اسلام پہنچا اور اس اسلام کو پہنچانے میں نہ ٹی وی مددگار تھی نہ کیمرہ مددگار تھا نہ کوئی مادیات کی آج کی کوئی چیز مددگار تھی اللہ والوں نے وطن کو چھوڑا گھر کو چھوڑا اہل و عیال کو چھوڑا اور محض توکل تو اللہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ کمال الدین محمد دمیری رحمہ اللہ کی حیات الحیوان علم حیوانات کے علم پر دنیا میں سب سے زیادہ مانی ہوئی معتبر تین جلدوں میں کتاب ہے یہ ازہر یونیورسٹی کائرو کے بہت بڑے فادل گزرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ علماء کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کہاں نہیں پہنچا ہے تو علماء نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت افریقہ کے جنگلات میں افریقہ کے اندر اسلام نہیں پہنچا ہے تو اس نے علماء کی ایک ٹیم ترتیب دی کہ جاؤ تم افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کرو علماء کی وہ ٹیم نکلی اور مہینوں کا سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے جب افریقہ پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک جگہ وہ وضو کر رہے ہیں اور اچانک انہیں اذان کی آواز آ رہی ہے وہ اذان دینے والے کے پاس گئے اور پوچھا کہ عجیب بات ہے ہم لوگ پہلی مرتبہ یہاں اسلام لے کر آ رہے ہیں اور ہم یہاں ازان سن رہے ہیں تو اس نے کہا خبردار آپ نے کوئی سبقت نہیں کی آپ نے کوئی پہل نہیں کی اسلام لانے میں اسلام تو آپ سے بہت پہلے رسول اللہ کے یہ صحابی ایک قبر کے پاس لے کر گیا یہ یہاں لے کر آئے اور ان کے ہاتھ کا جو لکھا ہوا چمڑے کے اوپر قرآن کریم تھا وہ تک اس نے دکھایا میرے بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام کے لیے ترویج اسلام کے لیے تمام طرح کی مشقتیں برداشت کی اللہ فرمارا ویت طبی غیر سبیل المؤمنین اور جو مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چلے اس آیت کریمہ کی تفسیر تمام کتب معتبرہ جیسے تفسیر جمل ہے تفسیر راضی ہے تفسیر کبیر ہے تفسیر جلالین ہے تمام بڑی تفاصیر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں سبیل مومنین سے مراد امت کا اجماع ہے اجماع امت پہلے آیت کریمہ میں کیا ثابت ہوا اللہ کی کتاب حجت ہے نمبر دو رسول اللہ کی حدیث حجت ہے اور نمبر تین مسلمانوں کا اجماع بھی حجت ہے جو متواتر چلا آ رہا ہے کرنن بعد نسلن زمانہ رسالت سے آج تک آ رہا ہو اسے اجماع امت کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس راستے سے الگ چلے گا ہم اسے دنیا میں الگ چلنے دیں گے لیکن آئے گا تو ہمارے پاس اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے وہ مسیرہ اور جہنم کیسی بری جگہ ہے پلٹنے کے لیے اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوا کہ جو مسائل پر صحابہ کرام جمع ہو گئے صحابہ کرام جو مسائل میں جمع ہو گئے متفق ہو گئے جن کی رائے قائم ہو گئی اب اگر کوئی صحابہ کے اجماع کو نہ مانے تو وہ لاکھ سنی ہونے کا دعویٰ کرے عالم ہونے کا دعویٰ کرے پیر طریقت ہونے کا دعویٰ کرے اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ صحیح طریقے سے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو حضرات صحابہ کے اجماع کا انکار کرے اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اجماع صرف زمانہ صحابہ ہی میں منعقد ہوتا تھا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ کے شہر میں ایک صاحب تشریف لائے برطانیہ سے لانے کے بعد انہوں نے تقریر کی تقریر میں انہوں نے جو باتیں کہی یقین جانیے ان کی تقریر کو میں نے بال استعاب سنا بال استعاب سنا اور پھر اس کے بعد ان کی یہ کتاب سافٹ کاپی میں پی ڈی ایف کی شکل میں میرے موبائل میں آئی میں نے اسے پڑھا اور جب میں یہاں آیا ادے پور میں تو احباب نے یہ کتاب پیش کی میں نے اسے پڑھا اور خاص طور سے وہ حصہ جو نزا کا سبب بنا ہوا ہے جھگڑے کا سبب بنا ہوا ہے چونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ محدث کبیر نے میری کتاب نہیں پڑھی اگر وہ میری کتاب وہ پہلے میری کتاب پڑھیں پھر مجھ سے بات کریں اگر آپ کتاب لکھ کر ہی چپ بیٹھتے تو بات اتنی نہیں بڑھتی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تقریر بھی کی تو تقریر کا جواب محدث کبیر نے تقریر سے دیا آپ کے مریدوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے حیدرآباد میں تقریر کی اور ایسے ماحول میں تقریر کی جب پوری دنیا سنیت غم میں ڈوبی ہوئی تھی ایک روشن چمکتا ہوا سورج جس کے اوپر بادل آ گئے اور وہ ہماری نظروں سے روپوش ہو گیا اس کا غم پوری دنیا منا رہی تھی آپ کو یہ نہ کہ کم کم سے مسلمانوں کے کے عقیدت ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے سنیوں کی عقیدت سے کھلواڑ نہ کیا جائے آپ نے حیدرآباد کی سرزمین پہ تقریر بھی کی آپ کہتے ہیں میری کتاب پڑھے بغیر آپ نے میرا رد کیسے کیا کیا آپ نے تقریر نہیں کی تھی آپ اعلانیہ اسٹیج پر جھوٹ بولیں گے اچھا چلیے آپ کہتے ہیں کتاب کا جواب کتاب ہونا چاہیے بقول آپ کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کا وجود نامسعود دنیا میں نہیں آیا تھا آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اپنے زمانے کے محقق دقاق عالم دین جن کے سامنے عرب و عجم کے علماء نے گھٹنے ٹیکے ہیں شیخ الاسلام والمسلمین آیات آیات من اللہ الحاج مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بہترین تحقیق کتابی صورت میں پیش فرمائی تھی ٹی وی ویڈیو کو آپریشن سرکار تاجو شریعہ نے یہ کتاب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہے کیا آپ نے حضرت کی کتاب کا رد لکھا کیا آپ نے حضرت کی کتاب کا رد لکھا اگر آپ نے حضرت کی کتاب کا رد نہیں لکھا تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ آپ تقریر کرتے آپ بہت باتیں کرتے ہیں کہ میری کتاب کا رد نہیں لکھا گیا ہم نے تو آپ کی کتاب بھی پڑھی میں سچ کہہ رہا ہوں اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے سنتے تھے ہم شیخ کی مریدوں سے بزرگی سنتے تھے ہم شیخ کی تحریر جو دیکھی تو عمامے کے سوا ہے صرف پگڑا ہی پگڑا ہے صرف صرف جبا قبا ہی ہے دیکھو یہ کتاب ہے مسلک اعتدال مسلک اہل سنت سنا ہے نا مسلک اعلی حضرت سنا ہے نا مارکیٹ میں ایک نیا مسلک آیا ہے مسلک اعتدال اب جو لوگ مسلک اعلی حضرت کے پانچواں مسلک ہونے کا اعتراض کرتے ہیں آج انہیں یہ بڑی اچھی لگ رہی کیوں بھائی اب اس پہ نہیں کہوں گے یہ کون سا چھٹا مسلک ہے مسلک اعتدال اس پر بھی تو زبانیں کھولو خیر مسلک اعتدال اس پہ ایک حدیث لکھی ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے حدیث ٹھیک انہی الفاظ میں نہیں ہے ایک حدیث کے ایک الفاظ یہ بھی ہے کہ میرے امت کے علماء کا اختلاف رحمت اور علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے تبیز الصحیفہ فی منا قبل امام اعظم ابی حنیفہ میں اس حدیث کو موضوع لکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء نے اس کو ضعیب بھی لکھا ہے یہ حدیث موجود ہے اب اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں مسلک اعتدال نیچے کیا لکھتے ہیں معلوم ہے اس کتاب کا مقصد کیا ہے بقول مصنف کے بقول جناب کے شامی صاحب کے اس کتاب کا مسلک یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں جو خانقاہوں کا آپسی اختلاف ہے مدارس کا آپسی اختلاف ہے تحاریک کا آپسی اختلاف ہے وہ سب ختم ہو جائے سب شیر و شکر ہو کر متحد ہو جائے یہ بڑی اچھی سوچ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں وہ دل لائے کہ جب سارے سنی سارے اہل سلاسل ایک صف میں کھڑے ہو کر یہ منظر پیش کریں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اور ہمارا مقابلہ براہ راست سے دیابنا سے مرضیوں سے شیوں سے ہو یہ بڑی اچھی سوچ ہے لیکن خدا را بتائیے کہ آپ نے کتاب کے پہلے صفحے پر کیا لکھ دیا آپ کو ہوش نہیں آپ نے تو وہ بات لکھی جس سے اعتدال تو بہت آدمی معتدل ہونا تو بہت دور کی بات ہے نرم پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے آپ نے مزید اختلافات کو جنم دیا جو لوگ اردو سے واقف نہیں ہے ان کی آسانی کے لیے میں پڑھ کے بتا دوں جناب لکھتے ہیں تلبی سے ابلیس کے شکار ارباب افتا اچھا اس میں مسئلے کیا بیان کیے لاؤڈ اسپیکر کا اس میں مسئلہ بیان کیا گیا تصویر کا اس میں مسئلہ بیان کیا گیا چین والی گھڑی کا اور وہ بہت سارے مسئلے جس میں خانقاہ رضویہ کی اپنی ایک رائے ہے قرآن و سنت کی روشنی اپنی ایک رائے ہے اور جس پر وہ لوگ سختی سے قائم ہیں ان مسائل کو چھیڑا گیا اور ان مسائل میں الگ رائے رکھنے والوں کو تلبی سے ابلیس کے شکار کہا گیا آپ جانتے ہیں تلبیس ابلیس کا شکار کا مطلب کیا ہوتا ہے جو لوگ ابلیس کے دھوکے کا شکار ہیں ارباب افتا یعنی جو لوگ فتوا نویسی کا کام کرتے ہیں اور فتوا نویسی کا کام بے پڑھا لکھا انسان نہیں کرتا ہے جس نے باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لیا درس نظامی کو کمپلیٹ کیا اور دو سال کا تخصص فی الفق کورس مکمل کیا کسی کوہنا مشق مفتی کی صحبت میں رہا اور افتا کا کام کیا اس افتا کے کام کرنے والی جماعت کو ارباب افتا کہا جاتا ہے اور افتا کا کام علم فقہ سے ہوتا ہے فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث ہے ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں یوری دل بھی خیری یو فقی دین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیح بناتا ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیح یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا بناتا ہے اور اتنا ہی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں فقی واحد اشد شیطان ایک فقیر کا ایک مفتی کا ایک مفتی شیطان پر ہزار عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے ہزار عبادت کرنے والے عابد شیطان پہ اتنا بھاری نہیں پڑ سکتے ہیں جتنا علم فقہ کا جاننے والا بھاری پڑ سکتا کیا ہے علم فقہ انہوں نے چونکہ ارباب افتاح کے بارے میں لکھا تلبیس ابلیس کا شکار آپ سنیت میں موجود اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ہزاروں ان متقی علماء کو جو فوٹو نہیں بنواتے ہیں تصویر نہیں کھچواتے ہیں ایک مجھ کو واجب کہتے ہیں عورتوں سے مخلوط مجلس نہیں کرتے ہیں مضامیر کے ساتھ قوالی نہیں سنتے ہیں چین والی گھڑی نہیں پہنتے ہیں مائک پر نماز نہیں پڑھتے ہیں ان ہزاروں تقوا کے پابند علماء کے حوالے سے لکھا کا سے کا ان کا کوئی چاہنے والا اس مجلس میں ہوگا اور یقیناً ہوگا ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا دیں خدا کی قسم کیا یہ جملہ درست ہے کیا یہ الفاظ صحیح ہے فکہ کرام کے بارے میں علماء کرام کے بارے میں جبکہ امام بخاری کے استاذ فکہ کے بارے میں کہتے ہیں یا معاشر الفقہ اے فکہ کے گروہ آپ لوگ تو ڈاکٹر ہو اور محدث لوگ محدث لوگ اتار ہیں دوا رکھتے ہیں ہمیں دوا کی معلومات نہیں ہے دوا کی معلومات ڈاکٹر کو ہوتی ہے حقیقت میں دین کی صحیح سمجھ فقیح کو ہوتی ہے حدیث سے مسئلہ نکالنا فقیح کو آتا ہے محدث کو نہیں آتا ہے ان ہزاروں مفتیان کرام کے بارے میں جناب لکھتے ہیں تلبیس ابلیس کے شکار معذ اللہ رب العالمین اور آپ کے بارے میں کہا گیا تو اتنا برا لگا اتنا برا لگا کہ آپ نے نہ قرآن کی آیت پڑھی نہ خطبہ پڑھا اور خود کہہ بھی رہے ہیں کہ میں آج قرآن کی آیت میں نے نہیں پڑھی تو قرآن کی آیت نہ پڑھنا یہ کوئی بہت کمال کی بات ہے یہ تو محرومی کی بات ہے بتاؤ لوگ آئب کو بھی کمال سمجھتے اور لوگ کہتے ہیں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں اچھا تم لوگ بڑا کسے سمجھتے ہو یار بڑا ہونے کا مطلب لمبا چوڑا ہونا ہے امیر ہونے کا مطلب قیمتی کپڑے پہننے والا ہے حقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو تبھی حقیر ہے آپ لوگوں نے بڑے کا مطلب کیا سمجھا ہے ایک جگہ میں ایک گاؤں میں گیا اور ایک صاحب سے ملاقات کرنی تھی میں نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی ایک بچہ باہر آیا کہا کہیے کیا بات ہے میں نے کہا تم سے نہیں بات کرنی گھر میں جو بڑا ہو اس کو لے کر آؤ تو کہا نہیں مجھ سے ہی کہیے ارے میں نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا گھر میں جو بڑا ہو اس کو لے کر آؤ کہنے لگا مولانا جو کچھ کہنا ہے کہیے مجھ سے میں نے کہا پھر تم میری بات نہیں مان رہے ہو میں کہتا ہوں گھر میں جو بڑا ہو اس کو لے کر آؤ بچہ اندر گیا اور اونٹ پکڑ کر لایا کہا مولانا گھر میں سب سے بڑا یہی ہے بڑے ہیں بڑے ہیں ارے بھائی فورن میں رہنا لندن میں امریکہ میں بمنگم میں رہنا انگلش بول لینا یہ کوئی بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے ارے تمہیں بڑا دیکھنا تھا تو کم سے کم دو مہینہ پہلے دیکھتے بڑا کہتے کس کو خدا کی قسم دنیا نے دیکھا وہ بڑا تھا اور ایسا بڑا کہ اللہ نے اسے ایسی عزتوں سے نوازا کہ خانہ کعبہ کے اندر جانا اسے نصیب اسے بڑا کہتے ہیں اسے بڑا کہتے ہیں کہ اس کے دنیا سے جانے پر صرف اہل سنت و جماعت میں اس سے روٹے ہوئے لوگوں نے نہیں دیوبندی علماء نے بھی تعزیت پیش کی اور دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی قرآن خانی ان کی کے لیے کی اسے بڑا کہتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں بہرحال جناب نے اس دن جو ہے آیت کریمہ نہیں پڑی بہت جلال میں تھے بہت غصے میں تھے تقریر کی اور تقریر میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ ڈالی اور تقریر کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلے میری کتاب پڑھو اور میری کتاب کا جواب کتابی صورت میں دو جناب عالی میں نے آپ کی تقریر سنی ہے جواب میں تقریر میں دے رہا ہوں اور آپ کی کتاب کا جواب بھی انشاءاللہ الرحمن جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذریعے تحریری شکل میں شائع ہوگا